پیش لفظ دینی دعوتی اور تربیتی سرگرمیوں میں قرآن مجید کو ہمیشہ بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے یہی وجہ ہے کہ دعوت اکیڈمی کے پروگراموں میں خواہ و بچوں کے لیے ہو یا اساتذہ کے لیے خواتین کے لیے ہو یا علماء کے لیے قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں پر لیکچر شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ رمضان المبارک میں اعتکاب کے خصوصی پروگراموں میں بھی قرآن پاک پر گفتگو ہوتی ہے ان پروگراموں میں مختلف اسکالر حضرات اظہار خیال کرتے ہیں قرآن مجید ڈاکٹر محمود احمد غازی کی خصوصی دلچسپی کا موضوع ہے اس پر وہ گہرے علمی لیکن انتہائی سہل انداز میں گفتگو کرنے کی خصوصی صلاحیت رکھتے ہیں جو شرکا کے لیے ہمیشہ کشش کا باعث رہا ہے دعوت اکیڈمی کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس سے ڈاکٹر غازی صاحب کی خدمات ہمیشہ حاصل رہی ہیں اور وہ بطور مربی مختلف پروگراموں کے شرکا کو مستفید کرتے رہے ہیں ہمیں مسرت ہے کہ ہم قرآن پاک کے تعارف پر مشتمل ان کے مضامین کو کتابی صورت میں پیش کر رہے ہیں یہ مضامین قرآن پاک کے تعارف کے سلسلے میں انتہائی سہل انداز میں مستند معلومات پر مبنی ہے یہ تحریر فیصل مسجد کے معتقفین کے روبرو کی گئی وہ تقریریں ہیں جو انیس سو نبے سے لے کر انیس سو اکانوے عیسوی میں کی گئی اور حاضرین میں سے ایک صاحب نے انہیں ریکارڈر کی مدد سے ان کو صفحہ کرتاس پر منتقل کر لیا اب یہ تقریریں ضروری نظر ثانی کے بعد اشاعت کے لیے پیش کی جا رہی ہیں کتاب کا عنوان ہمارا تجویز کردہ ہے لہٰذا اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب پاک ہے جس کے مضامین اور جس کے اثرات نہ ختم ہونے والے ہیں مسلمانوں کی دینی زندگی کا انحصار اس مقدس کتاب سے وابستگی پر ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے پڑھا اور سمجھا نہ جائے اسے پڑھنے اور سمجھنے کا شعور اس وقت تک بیدار نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اہمیت کا احساس نہ ہو اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے ناموں کی معنویت کیا ہے قرآن پاک کا موضوع کیا ہے قرآن مجید کا نزول کیسے ہوا اس کی ترتیب کیا ہے اور قرآن مجید کی تدوین کیسے ہوئی دین کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ موضوعات کتنی اہمیت کے حامل ہیں ہمیں یقین ہے کہ یہ کتاب عام قاری سے لے کر قرآن مجید کے سنجیدہ طالب علم تک کے لیے استفادہ کا باعث ہوگی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ مؤلف کو جزائے خیر دے اور دعوت اکیڈمی کو خدمات قرآن اور دعوت دین کے لیے اپنی برکتوں سے نوازے ڈائریکٹر جنرل